يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اے جماعت جنات اور انسانوں کی کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیا کرتے تھے وہ سب عرض کریں گے کہ اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے جنہوں میں نبی نہیں بلکہ ڈرانے والے آئے روز قیامت کافر کفر کا اقرار کریں گے اللہ پاک یہاں کافرین جن و انس کو متنبع فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے روز ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے رسولوں نے تمہارے پاس حق نبوت ادا کر دیا تھا یہ پوچھنے کا ڈھنگ ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یعنی اے جن و انس کیا تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے رسول صرف انسانوں میں ہوئے ہیں جنوں میں نہیں ہوئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول بنی آدم میں ہوتے ہیں اور جنوں میں صرف ڈرانے والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں ابن مزاحم کا خیال ہے کہ جنوں میں بھی رسول ہوتے ہیں اور اپنے دعوے میں اسی آیت کریمہ سے دلیل لاتے ہیں لیکن یہ قابل غور بات ہے کیونکہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی کسی آیت میں اس چیز کی سراحت نہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ احتمال ہے اس عدم تصریح کی آیت ربانی سے یہ دلیل ہے کہ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلاء ربکما تکذبان اور پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اور ظاہر ہے کہ لؤلؤ اور مرجان کھاری سمندر کے اندر ہوتے ہیں میٹھے سمندر میں نہیں ہوتے چنانچہ جس طرح لولو اور مرجان کو میٹھے اور کھاری دونوں سمندروں کی طرف منسوب کیا بالکل اسی طرح رسولوں کو جنوں انس دونوں کے اندر شمار کیا ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی بالکل یہی جواب دیا ہے اور اس بات کی دلیل کے رسول صرف انسانوں میں ہیں یہ قول باری تعالیٰ بھی ہے ان اوحین اوحین علی نوح مبشرین اللہ حجت بعد بادول یعنی بے شک اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی یہاں تک کہ پوری آیت کہ یہ تمام رسول خوشخبریاں دینے والے تھے اللہ کی بات کو ماننے والوں کو اور ڈرانے والے تھے اللہ کی بات سے سربمو انحراف کرنے والوں کو تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے ذمے کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بھیج دیے جانے کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجاء نفی ضروریت ہی نبوت اول کتاب یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کو انہی کی ضروریت یعنی اولاد میں موقوف کر دیا گیا اور کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت جن میں تھی اور ان کے مبعوث ہونے کے بعد جنوں سے منقطع ہو گئی غرض یہ کہ جنہوں میں ثبوت نبوت نہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ثابت ہے نہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ بھی کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جس قدر ہم نے رسول بھیجے وہ انہی کے اہل وطن تھے اور معلوم ہے کہ جن اس باب رسالت میں تابع انسان ہیں اور اسی لیے جنوں سے متعلق خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ احقاف کی آیت نمبر انتیس تا آیت نمبر بتیس میں ہوتا ہے جن کا ترجمہ ہے جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی پھیر دیا ہے کہ وہ قرآن سننے لگتے ہیں اور جب حاضر مجلس رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ سننے دو اور جب قرآن ختم ہو جاتا ہے یعنی قرآن کو سن لیتے ہیں تو اپنی قوم یعنی دوسرے جنوں کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ سے انہیں ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب یعنی قرآن مجید سنی جو موسا علیہ السلام کے بعد اتری ہے اور جو تورات کی تصدیق کرتی ہے اور حق باتوں اور طریق مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو لبیک کہو ان پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور عذاب علیم سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے اور اگر کسی نے داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کو لبیک نہیں کہا اور کافر رہ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا ایسے لوگ بڑی گمراہی میں ہوں گے سنن سنترمزی میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سر رحمان شروع سے آخر تک پڑھی لوگ سن کر چپ رہے رسول اللہ نے کہا میں نے یہ صورت اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے بالمقابل اچھا جواب دیا جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت فبی ائی اعلی عربی کو میں تو پر پہنچتا یعنی تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کہ ان کی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے تو وہ یعنی جنات کہتے بشیء من نعمی کا ربنا نکذب فلک الحمد اے ہمارے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے آپ ہی کے لیے ہیں ساری تعریفیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جن و انس کی جماعت کیا تم میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن میری ملاقات سے تمہیں متنبع کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے رسولوں نے اپنی تبلیغ ہم تک پہنچا دی اور ہمیں آپ کی ملاقات سے ڈرایا بھی تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آج کا دن ضرور وقوع پذیر ہونے والا ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حیات دنیا نے انہیں مبتلا فریب کر رکھا تھا وہ حیات دنیا میں افراد و تفریح میں مبتلا ہو گئے اور تقدیب رسول اور مخالفت معجزات کر کے ہلاک ہو گئے کیونکہ حیات دنیاوی کی عیاشیوں اور زینت و شہوات میں گرفتار ہو گئے اور بروز قیامت وہ خود اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے اللہ ہمیں بروز قیامت رسوا ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے